نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمد للہ وسلام و علا رسول اللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہنے کو تو میں بھی الحمد للہ وسلام و علا رسول کہہ سکتا ہوں لیکن اس طرح کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلایا ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم الحمد للہ علاء کل حال ہر حال میں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑتیس یہ حدیث حسن ہے